ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون اور ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو سوائے چند بیجا آرزو کے اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہیں جانتے اور وہ صرف خام خیالی میں مبتلا ہیں